ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور ہم زبور میں پن دو نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہو کر ہی رہیں گے عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں کفایت ہے ہم نے آپ کو اے نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح آخرت دیتے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی انہیں ملک و مال دیتے ہیں کہ اللہ کا حتمی وعدہ اور سچا فیصلہ ہے جیسے اللہ نے سورہ عراف کی آت نمبر 128 میں فرمایا ان الارض للہ یورثوها من یشاء من عباده کہ زمین اللہ کی ہے جسے چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتے ہیں انجام کار پرہیزگاروں کا حصہ ہے اور فرمان ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں اور سور نور کی آیت نمبر پچپن میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے تم میں کے ایمانداروں اور نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں غالب بنائیں گے جیسے کہ ان سے اگلوں کو بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو قوی کر دیں گے جس سے وہ خوش ہے زبور سے مراد بقول سعید بن جبیر رحمہ اللہ تورات انجیل اور قرآن ہے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں زبور سے مراد کتاب ہے بعض لوگ کہتے ہیں زبور اس کتاب کا نام ہے جو داود علیہ السلام پر اتری تھی ذکر سے مراد یہاں پر تورات ہے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر وہ ہے جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ کے پاس کیوں کتاب جو سب سے پہلی کتاب ہے یعنی لوہے محفوظ یہ بھی مروی ہے کہ زبور وہ آسمانی کتابیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئیں اور ذکر سے مراد پہلی کتاب یعنی لوہے محفوظ فرماتے ہیں تورات زبور اور علم الہی میں پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی بادشاہ بنے گی اور نیک ہو کر جنت میں جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے ابو الدردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صالح لوگ ہم ہی ہیں مراد اس سے با ایمان لوگ ہیں اس قرآن میں جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے پوری نصیحت و کفایت ہے ان کے لیے جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں جو ہماری مانتے ہیں اپنی خواہش کو ہمارے نام پر قربان کر دیتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے بس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیا اور آخرت میں شادمان ہے اور نا قدری کرنے والا دونوں جہان میں برباد و ناشاد ہے جیسے سور ابراہیم کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو غارت کر دیا اس قرآن کی نسبت سور فصیلت کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے ہاں بے ایمان بہرے اندھے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے دعا کیجیے رسول اللہ نے فرمایا میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت و ہدایت ہوں اور معجم طبرانی الاوسط نیز حاکم کی روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میں تو صرف رحمت و ہدایت ہوں مسند احمد نیز ابی داود میں ہے حدیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے بسا اوقات احادیث رسول کا مذاکرہ رہا کرتا تھا ایک دن حدیفہ رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حدیفہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جسے میں نے غصے سے برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لانت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسانی ہوں تمہاری طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے ہاں البتہ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے مجھے رحمت بنا دیجیے رہی یہ بات کہ کفار کے لیے رسول اللہ رحمت کیسے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر رحمہ اللہ میں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مؤمنوں کے لیے تو رسول اللہ دنیا اور آخرت میں رحمت تھے اور غیر مؤمنوں کے لیے رسول اللہ دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھسائے جانے سے آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے جیسے کہ اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے